ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به به سلطانا وما وما ليس لهم علم للظالمين من نصير کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے بے شک یہ اللہ پر آسان ہے اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں اور ستمگاروں کا کوئی مددگار نہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير اور جب ان پر ہماری روشن آئے تھے پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آسار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لپٹ پڑے ان کو جو ہماری آئے تھے ان پر پڑھتے ہیں تم فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے وہ آگ ہے اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ الناس يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له

وہ جنہیں اللہ کی تم پوچھتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگر سب اس پر اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا نہ سکے کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا ما قدر الله الله حق قدره إن لقوي عزيز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 الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اللہ کی قد نہ جانی جیسی چاہیے تھی بے شک اللہ قوت والا غالب ہے اللہ سن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے اے ایمان والو رکو اور سجا کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو وجاهدوا في في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم الدين من حرج

مسکرا تعا تبادی مبول کم فن عمل مؤلا نم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہی دو تو نماز برپا رکھو اور زکات دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام دو وہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار